کامان ہے شریف کے شہر نار شریف کے شاہ قسمت نے کہا تمہیں کس میری قسمت کہا یہ سب جس نمی پر چلے تھے نبی کے قدم میری قسمت سمت کہا یہ حرم قسمت کہاں یہ سب حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم جس کے ذکر جس کے ذکر میرے حاصل ہے ملتقن جس کے سینے انبیاء جس سے جس کے نکل سینے انبیاء میرے حاصل ہے وہ میری قسمت کہاں یہ تمام حرم جس کہاں یہ سوا حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم موجزہ ہے آلہ کے پیمان تھے موجزہ ہے آلہ کے پیمان تھے مست دنیا میں ہے کام ہے محترم موجودہ ہے کہ آلہ پیمان تھے موجودہ ہے کہ اعلیٰ پیمان تھے بس دنیا میں ہے کام ہے موجر میری جسمت کہاں یہ سب حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم اور بنوایا گھر اپنا مختصر اور بنوایا گھر اپنکھ مختصر سہل ہوتا کہ سب کو ہو حرم اور بنوایا گھر اپنکھ مختصر اور بنوایا گھر اپنکھ مختصر سہل ہوتا کہ سب کو تباہ حرم کی قسمت کہاں یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے اور یہ اللہ کا جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں انہیں کا یہ شیوا ہوتا ہے انہیں کو ایسے علوم عطا ہوتے یہ ذوق اور یہ شوق اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے ورنہ اس طرح حضرت والا عالم اللہ سے تعلق بھی تعلق نہیں تھا جب بھی حاضری نصیب ہوئی لیکن کبھی اس طرف دھیان بھی نہیں کیا کہ ہم جس جگہ چل رہے ہیں وہاں انبیاء کے قدم چلے اس کے سے طواف طباف کرو کس قدر کیف اور کس قدر لذت اور اس قدر بڑی نعمت کا استعدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت سے نوانا اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے زور اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے گھر اپنا کتنا ہوا چکر بھی ساتھ مقرر کیے زیادہ بھی کر سکتے تھے یا یہ بھی کر سکتے تھے کہ جتنے زیادہ چکر کرے گا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا ہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کم تھے بہت کم تھے بہت کم تھے اتنا سودا تھا بہت کم تھے اللہ اللہ نے اپنا سودا آداب اگر پھر بھی ہم لینے والے نہ بنے تو پھر کیا کسی کو کیا پوچھنا میری قسمت کہاں یہ ورنہ حسرت سے لوگ دیکھتے جو قوی لوگ ہوتے وہ تو چکر زیادہ کر لیتے اور جو ضعیف ہوتے وہ حسرت سے ان کو دیکھ کر ان کا دل ٹوٹتا ہے کہ ہم اللہ کے نہیں بن سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی مقرر کر دیا کہ بس سات چکر کافی سب کے لیے کہ قوی ہو غریب ہو سب کے لیے میں تیرا دل میں تیری جان چاہیے ان کو تو اس کے بعد رکھنا چاہیے اور وہ دل دیکھتے ہیں بندہ کس کیفیت سے کس عشق و محبت سے میرے گھر حاضری دے رہا ہے تھوڑا سا امتحان لیا بس جاؤ پاس ہو گئے ندی کے بیٹے کو ربیہ کا پاپ دکھلایا نبی ندی کو اپنے بیٹے کو ذرا کر دو شری لے کے پہنچ گئے اور موبی دوسری طرف کر دیا بس امتحان دینا تھا لے لیا بس جاؤ پاس ہو گئے مالک مت کہاں یہ تواق حرم میری قسمت کہاں یہ تو حرم جس زمین پر چلے تھے نبی ہی کے قدم ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا کافی درجہ میں حرم ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا سے سب کھانے حرم میری قسمت کہاں یہ حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم اپنے کا پھیرا کیا مختصر اپنے کا پھیرا کیا مختصر صاحب بیت کی ہے یہ شان کرم اپنے کا پھیرا کیا مختصر اپنے کا پھیرا کیا مختصر صاحب بیت کی ہے یہ شان کرم دو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں دو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں ہے مگر دوستوں پاس بانے حرم دو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں دو حرم کے پہاڑوں پہ سب سبزہ نہیں ہے مگر دوستوں پاس بانے حرم ورنہ جی درختوں میں بیٹھے ہوئے ورنہ جی درختوں میں بیٹھے ہوئے کیمرے میں کرتے کے حرم ورنہ جی درختوں میں بیٹھے ہوئے ورنہ جی درختوں میں بیٹھے ہوئے کیمرے میں لیا کرتے کے حرم رب کا بھی اور کا بھی رب کا بھی اور کا بھی دور کر دیتے ہم کو حرم رب کا بھی اور کا بھی دور کر دیتے ہم کو حرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبزہ سبزہ پیدا نہ کر کے مومنین کو ان, ان, ان پہاڑوں کو جن پہ سبزہ نہیں ہے چٹیل پہاڑوں پاسبان بنا دیا کہ غیر اللہ میں مری بولنا غیر سے پاسبان بنا دیا کیا بات ہے اللہ والوں کے ایک ایک ایک ایک شعر ایک ایک لفظ کیسا الہامی نہ نظر کتنی بڑی بات غیر اللہ سے پاس بان بنا حفاظت کر دی اللہ نے رب کا بھی اور کا بھی رب کا بھی اور کا با بھی دور کر دیتے ہم کو باہر حرم ان پہاڑوں پہ بھی توحید کا ان پہاڑوں پہ بھی توحید کا رب بھی جانب سے ہے ان کے ان پہاڑوں پہاڑوں پہ بھی ہز توحید کا ان پہاڑوں پہ بھی ہز توحید کا رب کی جانب سے ہے یہ بھی ہجرت کا کار تکمیل ہے یہ بھی ہجرت کا کار تکمیل ہے ورنہ روزہ بھی ہوتا رے حرم ورنہ روزہ بھی ہوتا جی حرم یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکویل ہے یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکویل ہے ورنہ روزہ بھی ہوتا جیوارے حرم پل میں عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں پل میں عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں درمیان حرم روزے محترم پلو آشک کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں پلو آشک کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں درمیان حرم روزے محترم جا کے سے بام دے سب گنبد پہ جا کے بام دے سب گنبد جان بہت عرصہ ایک کیفیت رہی گلشن اقبال میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خدمت میں حاضری جب ہوتی تھی تو پہلے تو حضرت میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ ہوا کرتا تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جاتے جاتے قدم اٹک جاتے تھے کہ حضرت سے سلام کرتے چلے بہرحال یہ کہ ہمارے مرشد اول اور محسن حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہیں اور حضرت والا نے فرمایا بھی تھا کہ حضرت میر صاحب کے پاس بھی بیٹھا تھا مگر وہاں ایسی کیفیت رہتی خدا جانے کیا بات تھی کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے تھے وہاں کرے تھے حضرت پی صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت رحمت اللہ علیہ وہ حضرت بالا کی طرف دھیان لگا رہتا تھا وہ کیفیت جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کس قدر چھلنی کیے دیتی کی دل چار ہوتا کہ بس حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایسا باہر ہوتا بھی تھا دوپہر کے وقت وہاں جو کھانے کا وقت ہوتا تھا تو مجلس کے دوپہر کی مجلس کے بعد سب جمع ہو جاتے تھے حضرت کے پاس اور حضرت میر صاحب نے بھی وہاں حضرت والا کی خدمت میں حاضر رہتے تھے پھر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے آپ ان سے حضرات آ رہی چکے پھر اس کے بعد نماز کے فوراً بعد پھر ہم لوگ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے اور حضرت میر صاحب بھی حاضر ہو جاتے تھے لیکن قریب کوئی کام وغیرہ بعد کی اس کے لیے کام کے لیے یا خطوط کے جوابات یا کوئی اہم کام ہوتا تھا تو اپنا کام انجام دیتے تھے لیکن باہر ایسے ہوتا رضا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود یاد کروا لیتے تھے حضرت کو بلاؤ میر صاحب کو بلا تو پھر اس وقت جو جو جو قید ہوتا تھا وہ بیان سے باہر ہے بلا شبہ جنت سے بڑھ کے مزہ آتا افسوس ہے کہ اس وقت ہم نے قدر نہیں کی کیونکہ نعمت کے زوال کے بعد اکثر ہے اور نعمت کے زوال کے بعد اس کی قدر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوقات کی اپنے لمحات کی قدر نصیب فرما دے آج بہت خیال ہوتا ہے یہ واقعی جنت سے بڑھ کے مزہ تھا دونوں حضرات شیخ ہیں نے کیا اور ایک دوسرے کو جس محبت سے دیکھتے تھے اس اس اس کو حضرت اس کو فرما دیتے مرید شہر کو دیکھتے شہر مریض کو دیکھیں یہ دکھول ہے تو وہ جو دکھول ہوتا تھا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا حضرت میر صاحب ہے اس کی کوئی نظیر ہم نے آج تک نہیں پائی جس محبت سے حضرت والا رحمت اللہ حضرت میر صاحب کو دیکھا کرتے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے کیونکہ عجیم تھے بہت زیادہ اور کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے حضرت کی صحت بھی بہت متاثر تھی نیند کی بھی بہت کمی رہتی تھی تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت مطلب ہے کرسی اس بیٹھے بیٹھے سو جاتی تھی اور حضرت کی عادت شریک کی خراٹیں جو ہے وہ خوب لیتے تھے تو بعض اوقات بیٹھے بیٹھے حضرت حضرت کی خراٹوں کی وہی آواز شروع ہوتی اب حضرت والا بہت ہی محبت سے حضرت نیسا کو دیکھ لیں اور ہم لوگ کی کیا بات کہ کون کو دیکھتے ہیں جان میں سو جانا کیا محبت تھی چیز والا حلکہ متالے سبھی کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے لیکن بہرحال حضرت والا کا حضرت علیہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہی تھا حضرت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں جانے کوئی کیا اس کو جو ہم میں ہے وابست کریں اب بذا عشق مہابارت دے خفی بہرحال تو ناز شریف ہے اس کے ذکر ایک مثال کے لیے تذکرہ کر دیا کہ ایسی کیسی ہوتی ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا اور یہ سارے علوم یہ مضامین دیکھو یہ عام آدمی کے بس کے نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ واقعی وہاں روزہ محترم ہوتا تو ہر آدمی جان پھنسی بھی ہوتی کہاں جائے کیا کریں نہ ادھر ٹھیک سے حاضری ہوتی نہ ادھر ٹھیک سے حاضری ہوتی عجیب عجیب راز اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے جا کے بام دے سب گنبد پہ جہاں جا کے بام دے سب گنبد پہ جا اور مکان ہو جا کے حرم جا کے بام دے سب گنبد پہ جہاں جا کے دے سب گنبد پہ جا اور مکان ہو جا کے حرم بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے سوئے سے بات لے جب ندی کے پدم بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے سوئے سے بات لے جب ندی کے پدم آپ کے گھر میں افسر سارے اصحاب بھی سوئے ہوئے یہ ترمیم حضرت والا نے دو ہزار دو میں فرمائی والا تو پہلے مصرے میں کابت اللہ کے عدد میں کمی کا شک لوگوں کی کم فہمی کی وجہ سے ہوا یہ جی، شعر کا پہلا مصرا ہے کہ وطن کے بھی سب ہجرت سے گر گئے اس اس سے شبہ ہوا یہ چونکہ مکہ مقدمہ بہت مقدس جگہ ہے اللہ تعالیٰ تو یہ وطن کے گر جانا یہ اس سے مراد تو یہی تھی کہ دل کے اندر جو وطنیت کا بدھ ہے جو بارہ لوگوں کو مرض ہوتا ہے وطن کا اس سے مراد ہے لیکن چونکہ مکہ کا نام آیا اس میں شبہ ہوا کہ کہیں اس میں تعلیم کے خلاف نہ ہو اس لیے حضرت والا نے اس کا درجہ طے کے تو مجلس ہو رہی تھی اشار پڑے جا رہے تھے اسی وقت بیٹھے بیٹھے حضرت کو یہ علم عطا ہوا اس کو حضرت نے یوں بدل دیا پہلے مسئلہ یہ تھا کہ دودھ و تنگے بھی ہجرت سے سب گر گئے سورج تہوار چلے جب ندی کے قدم اس کو حضرت والا نے یوں بدل دیا اسی وقت بیٹھے بیٹھے حالانکہ حضرت علی تھے سالم بھی تھا حضرت کو اور اس وقت اسی وقت حضرت نے فرمایا کہ اس کو یوں بدل دو سوئے تہوار چلے سارے اصحاب کی سوئے تہوار چلے سوئے تہوار چلے جب ندی کے پاس سارے اصحاب کی سوئے تہوار چلے سوئے تہوار چلے جب ندی کے پاس بہت پہلے کا بیان ہے جہاں جب حضرت تائیس صاحب دامت کا کو حضرت والا اللہ کی مجلس میں اشار پڑھنے لگے تو حضرت نے لوگوں کو یہ تبدیل فرمائی کہ یہ آئے صاحب کی آواز ماشاءاللہ سب جانتے ہیں بہت ترن سریلی آواز جانتی اللہ اور اللہ نے نوازا ان کو دونوں صلاحیتوں سے صاحب نسبت کی ہیں ماشاء اللہ اور اشار بھی ویسے ہی کہتے ہیں اور آواز بھی اللہ نے آواز کی نعمت سے بھی نوازا تو اگر حل والا ہمارے اس قدر پاری اور ماہر انداز نفسانی کہ حضرت نے مصیبت جو ہے سب کو ہوشیار کر دیا کہ پانچ صاحب کی آواز اگرچہ ہو لی ہے لیکن یہ نانا بن چکے یعنی ابا بن چکے تھے اس وقت اور ان کو بڑا لڑکا شادی کے قابل ہے اس وقت کی بات ہے اس کے بعد پھر حضرت نے کئی بار یہ بھی فرمایا ان سے یہ اعلان کریں کہ میں نانا بن چکا ہوں تو بوڑھے ہو رہے ہیں لیکن آواز تو ماشاء اللہ ابھی تک طرح دی گئی ہے تو حضرت نے اس وقت ایک شعر پڑھا تھا دھوکہ نہ کھائی جو میری آواز سے ہے دوست دھوکہ نہ کھائی جو میری آواز سے ہے دوست صورت میں اور آواز میں میچنگ نہیں ہوتا دیکھنے اور آواز میں میچنگ نہیں اور بعض کیس ایسے ہو چکے ہیں کہ آج کل یہ کال سینٹر کھل گئے ہیں کمپنیوں کے ان پہ لڑکے لڑکیاں فون کرتے ہیں جاب کے لیے اور کسی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے انہوں نے کال سینٹر بنائے ہوئے ان کو اس پہ نوکری پہ رکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہماری پروڈکٹ کے بارے میں کوئی فون کرے تو یہ جواب دینا ہے ایسے کرنا ہے یا جاب کے سلسلے میں کوئی فون کرے تو اس اس کو طرح مطمئن کرنا ہے جیسے موبائل موبائل کمپنیاں ہیں ان کے پاس بھی ایسے فون آپریٹر ہوتے ہیں اور وہ ٹیم تو آواز جو ہے اس سے جس کے دل میں مرض ہوتا ہے اس آواز سے وہ تصوری تصور ہی میں شکلیں بنانا شروع کر دیتا ہے کہ آواز کی ایسی صورت ہوگی تو اس لیے حضرت والا نے دیکھو کیسا علاج کر دیا کہ ہم نے سنا تھا دیکھا نہیں اللہ کا شکر ہے کیا ہندوستان کے بہت ہی موٹی بہن کی ہے لیکن آواز اس کی اتنی باریک ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی کوئی پندرہ سولہ سال کی لڑکی ہو تو اب اس کو گانا جو سنتا ہے تو اس کے تصور میں کیا آتا ہوگا اور حقیقت اس کی کیا ہے تو یہ عادت والا مطالعے کی ایسی باریک نہیں تھی کہ اس بدل باری شیطان کی اور نفس کی چال سے ہوشیار کرتے ہیں اور چلنا تو ہمارا کام ہے چلنا ہمارا کام ہے لیکن ہمیں ہوشیار کرتے اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان چالوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے راستہ اپنے مرشد کی سربراہی میں چلتے رہیں اس لیے کہ مرشد اگرچہ خود با کمال نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ منصب عطا فرما دیتے ہیں اس طرح حضرت نے سنایا تھا کہ ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو وہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ابھی کوئی سمجھ میں آ نہیں رہا بادشاہ تو بعض کابینہ اقداموں کی حفاظت حقوقوں کی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح سب سے پہلے دروازے سے جو اندر داخل ہوگا اس کو بادشاہ بنا دیں تو صبح صبح ایک بیچارہ خاندانی نسل در نسل فقیر تھا خاندانی کام تھا اس کو مانگنا وہ دروازے گیا اس نے دروازہ بجایا اور جو دروازہ کھولا تو اس نے اپنی سزا لگائی لیکن کابینہ کے وزیروں نے اس کو پکڑ دیا لے گئے اس کو نہلایا دلایا اور اچھی پوشاک پہنائی شاہوں کی اور لے جا کر اس کو بادشاہ کی کوسی پہ بٹھا دیا تو حیران ہوا اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے اس نے کبھی ہمارا یہ فیصلہ ہوا تھا لہٰذا تم سب سے پہلے تم ہی آئے ہو تو ہم نے تمہیں بادشاہ بنا دیا تو جب اس نے سنا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دربار لگا تو سارے فیصلے اس نے بالکل ٹھیک ٹھیک کیے اور اس کے بعد جب دربار ختم ہو گیا تو رخصت ہوتے وقت جو بادشاہوں کا طریقہ اس وقت کا تھا کہ ایک ہاتھ اس وجہ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ پر احتیاط کیے ہاتھ کیے تو وزیر انس کو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور دو آدمی اس کے پیچھے پوشاک چل گئے پکڑ کے چلنے لگے تو وزیروں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو خاندانی فقیر ہے ایک منگا ہے تو یہ اس کو یہ رات آتاب شاہی کہاں سے آ گئے تو ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ جان کیا مان پائے تو کچھ پوچھنا ہے کہاں کہاں کہا کہ آپ تو خاندانی ہیں حقیقی ہیں آپ دیکھے گھر میں تو روٹی بھی نہیں ہوتی یہ آپ کو یہ آداب شاہی کے کس کس نے نے نے سکھا کہاں سے آ گیا اس کہا کہ میری قسمت پلٹی ہے جس نے مجھے یہ شاہی عطا فرمائی ہے اسی نے مجھے آداب بھی سکھا دی تو اگر مرشد بھی مخلص ہو اللہ اللہ کے پر اسے پر چلتا ہو اور اللہ کے پیاروں پیاروں پر اچھی نظر پڑی ہو اور اللہ کے پیاروں نے اس سے اعتماد کر لیا ہو نیک گمانی کر لی ہو تو پھر اس کے اس کے سارے کام پھر اس کو ساری تدابیر وہی اعلان فرما دیتے ہیں کیونکہ جو مگر سے وہ خود مخلص نہ ہو اتنا لیکن آنے والے جو ہیں اس سے اس سے تعلق کرنے والے ان کے احساس میں شبہ نہیں وہ اللہ ہی کے لیے آتے ہیں سے انہیں اللہ ہی کو پانے کے لیے ہیں کو دوسرا مقصد نہیں ہوتا تو ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو تدابیر اضام کرتے ہیں اور اللہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں تدابیر بتا دیتا ہے اس لیے اپنے امراض کو اپنے شہر کو بتاتے رہنا چاہیے اور اس کی تدابیر پر عمل کرتے رہنا چاہیے اس بھروسے پر کہ ان شاء اللہ یہ رہنمائی جی اللہ کی طرف سے ہے حضرت میری رسوائیوں پر آسمان ہوایا زمین ہوئی میری رسوائیوں پر آسمان ہوا زمین ہوئی میری دلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا بہت مشکل تھا میرے نفس اب مارا کچھ ہونا تیری تقدیر الحامی نے اس کا سر کچلنا اللہ تعالی الہام فرماتے ہیں تدابیر اور ایک ہدایت کے راستے جس سے ساری کا راستہ طے ہوتا ہے اور راستہ آسان ہو جاتا ہے اور مجھے دار ہے سارے اصحاب کی سوئے تہ سوئے چور بات دے جب نبی کے سارے اصحاب کی سوئے تہ بات دے اصحاب کی سوئے تے بات دے سوئے تے بات دے جب نبی کے قدم آپ کے گھر میں اختر کیے حاضری آپ کے گھر میں اختر کیے حاضری ایک نا اہل پر ہے خدا کا کرم آپ کے گھر میں افسر کیے حاضری آپ کے گھر میں افسر کیے حاضری ایک نا اہل پر ہے خدا کا کرم قسمت کہاں یہ تو حرم حرم قسمت کہاں یہ تو حرم جس زمین پر چلے تھے ہی کے قدم والا سے اجازت ہاں، بس اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق بھی عطا مناتا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا کر سنت پر جان دینے کی توفیق عطا کرنا اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا پیارا محبوب اور مقبول بنا دیا جو آدمی سنت کا اہتمام کرے گا ہر عمل میں تو اگرچہ وہ دور ہے اس کو جیسے حضرت نے فرمایا کہ اختر میرے قلب و جان ہے وہاں مدینے سے وہ دور رہتے ہیں جس کے قلب و جان وہاں ہوں گے یعنی اللہ اور رسول کا عشق ہوگا ہر کام کے اندر یہ دیکھے گا کہ میرے میرے نبی کا طریقہ کیا تھا کیونکہ اصل محبوب حقیقی تو اللہ تعالی ہے لیکن انہوں نے ان کا طریقہ یہ ہے کہ میرے نبی کو میں نے نمونہ بنایا ہے اس سے بہترین نمونہ کوئی نہیں کائنات میں کوئی نہیں اگر ان کے طریقے پر چلو تو میرے محبوب کا چلو ہوگا حقیقی کا اعلیٰ شانوں سے محبت کا طریقہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دلاتے ہیں سنت کے راستے جنت نظر بس یہی یہی طریقہ ہے اور سلوک بھی یہی ہے کیونکہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کرنے والی چیز ہے اور جو آدمی گناہ میں مبتلا رہتا ہے اس کو اس عشق و محبت سے واسطہ نہیں ہوتا اپنے نبی کے طریقہ سے کوئی محبت نہیں ہوتی اس لیے حضرت لا الہ مقدم کل میں توحید میں غیر حق جب جائے تب دل میں حق آ جائے گناہوں کو چھوڑتے جائیں گے تو گناہوں کو چھوڑتے چھوڑتے اللہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کریمی ہے کہ یہ نہیں کیا کہ پہلے سارا غیر غیر نکالو پھر جا کے ہم تمہیں ملیں گے بلکہ اللہ نے لا الہ کے ساتھ اللہ کو رکھا کہ ہم ہاں، غیر اللہ کو نکالتے جاؤ اور ہمیں پاتے جاؤ اتنی بڑی بات یہ مضامین کیسے ہم کیسے زبردست مضامین کتنے امید افزا ہے کہ ہاں، ایک انسان ہے راستہ چلتے چلتے تھک کے گر جائے کہ ہم تو اللہ کو پا ہی نہیں سکتے نہیں اللہ کو نکالتے جاؤ اللہ کو پاتے نہیں ساتھ ساتھ جوتے سے بچتے جاؤ مٹھائی کھاتے نہیں کیسی پیاری باتیں ہیں میرے مشکل جو ضعیف لوگ ہوتے وہ تھک جاتے کہتے ہم محنت کر رہے ہیں لیکن اللہ تو ملے گا نہیں ہم کو ہم تو پورے گناہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں ہمیں اللہ گا نہیں جتنے گناہ چھوڑتے جا رہے ہو جتنی کوشش کرتے جا رہے ہو ایسے اللہ کو پاتے بھی جا رہے مگر محسوس جب ہوگا جب سو فیصد گناہوں کو چھوڑ دیں یعنی کامل طور پر اللہ کے ولی جب ہوں گے جب سو فیصد گناہوں کو چھوڑ دیں گے عادت ختم ہو جائے گی عادت گناہ نہیں کریں خطا ہونا اور ہے عادتاً گناہ کرنا اور عادتاً گناہ اور خطرناک ہے اور خطا ہو جانا بس اللہ سے معافی مانگو ہو سب بات سب بات بس یہ ہے کہ راستہ بڑا اللہ تعالی نے آسان رکھا ہے جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشوار آسان اللہ نے رابطہ رکھا ہے خصوصاً اللہ کی محبت میں آنے والے حضرت والا رحمت اللہ نے حسی قدسی میں بیان کی فرمایا ہمارے خوشب برکاتوں کہ اس کو بیان فرماتے بڑے مزے لے دیکھا ماتے کے فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ایسے لوگ جو اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں ان کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پھر تو وہ آپ ہی کے ہو کے رہتا پھر ان کو کوئی یاد بھی نہیں آتی پھر فرماتے کہ اچھا یہ کیا مانگ رہے تھے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ جنت کا سوال کر رہے تھے جنت مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے تو وہ فرشتے کہتے نہیں اللہ دیکھا تو نہیں اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے تو فرشتے کرتے پھر تو جنت ہی کا سوال کرتے کسی اور طرف توجہ بھی نہ جاتی تھی کسی کام میں جنت ہی جنت مانگتے رہتے پھر پوچھا اچھا کوئی چیز سے پتا بھی مانگ رہے تھے کہ جی اللہ اللہ آپ سے بنا چاہتے تھے دو سے بنا چاہ رہے تو پوچھا پوچھتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ میں دو کو دیکھا ہے رشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے دیکھا تو نہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے اللہ کبھی آپ کی نہ فرمانی کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا گواہ رہو کہ میں نے سب کی ند کر تو پھر حضرت بڑے مزے سے فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ابھی ہماری رپورٹنگ پوری نہیں ہوئی اچھا اب کیا بات ہے اللہ اللہ فیم رجل انما انما لا میں ان میں کیسے شخص بھی تھا حاجت کی وجہ سے آیا تھا نہ اس کو اللہ والوں سے کام تھا نہ کوئی دین کی وجہ سے آیا تھا نہ اللہ کی محبت میں آیا تھا آپ کی محبت میں بھی نہیں آیا تھا یہ اپنی کسی حاجت کی وجہ سے آیا تھا بیٹھ گیا تھا اس کا مقصد کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کے باہر رہو اس کی بھی بخش کر بھی بخش کیا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حمل کو لاش پا دی کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہے میرے کا محروم بھی محروم ہے یہاں آنے والا اگر اس کے دل میں دکھ اور اعداد نہ ہو اللہ والوں سے دشمنی نہ ہو اعتراض نہ ہو دل میں حکارت نہ ہو بس اس کا کام بن جائے گا اس لیے ابھی ہمارے حضرت نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ سے یہ مانگتے کہ اللہ اگرچہ ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا کیا نیتیں ہیں ہماری نیت کی خالص نہیں لیکن اللہ ایک وہ بھی تو شخص ہے جو اپنی حاضر سے آ گیا ہم کو اسی میں شمار کر کے اللہ ہماری منفرد فرما جائے اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ محشر میں بھی اور جنت میں بھی اپنے پیاروں کا ساتھ نصیب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص مقبول بنا لینا صاحب اقوا نسبت کریں جو صاحب نسبت نہیں اللہ ان کو صاحب نسبت کرا جو صاحب نسبت ہے اللہ ان کو نسبت اخبار نصیب فرما دے اللہ حس بنا دے اللہ وہ لوگ جو کبھی آپ کو ناراض نہیں کرتے اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو جب تک رو رو کر ہر شادوں کو نہیں ہلا دیتے اور آپ کی رحمت کو جوش نہیں دلا دیتے اور آپ ان کی مغفرت نہیں فرما دیتے اللہ وہ چین سے نہیں بیٹھتے اللہ ہمیں اپنے کرم سے دلا دیکھا ان میں شمار فرما لیجیے اور ہم کو ولایت صدیقیت کی حد انتہا عطا فرما دی ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمان کو اللہ جو یہاں آ جائے اس کو بھی اللہ جو ہمیں دیکھ لے اس کو بھی اللہ ہم جس کو دیکھ لے اس کو بھی اللہ جو ہماری آواز سن لے اس کو بھی اللہ سب کو سب کو ساتھ پوری استعمال کو بتائیں جذب ما کر اللہ ہم کو بھی جذبہ مانے اور تمام مسلمین و مسلمان کو جز بھر کر ولایت جیسے کی خط امتحان اللہ ہم آپ سے کم کم مانگنے کو جرم سمجھتے ہیں اللہ آپ کا کرم اتنا وسیع ہے آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور لاہ محدود ہے کہ ہم آپ سے کم مانگنا جرم سمجھتے ہیں اللہ بس ہم آپ سے وہ بڑھ چڑھ کر مانگتے ہیں کہ ولایت صدیقیت کی جو آخری سرحد ہے اس کے بعد ولایت کی کوئی سرحد نہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی طرف سے وردان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ